یا حسین یا حسین یا میرے حسین سلام میرے حسین سلام میرے حسین سلام میرے حسین سلام حسین ابن علی نے کربلا میں گھر لٹایا ہے حسین ابن علی نے کربلا میں گھر لٹایا ہے حسین ابن علی نے کربلا میں سر کٹایا ہے میرے حسین سلام میرے حسین سلام میرے حسین سلام میرے حسین سلام حسین ابن علی نے کربلا میں گھر لٹایا ہے مدینے میں ہو شابان میں نالے علی پیدا کہ بی بی فاطمہ کی گود میں ایک چاند اترا علی و فاطمہ کے پھول یہ حسنین تھے پیارے رسول اللہ کی آنکھوں کے یہ دونوں ہی تھے تارے نبی کو تھی خبر یہ دین پر سب کچھ لٹائیں گے حسین ایک روز جا کے کربلا میں سر کٹائیں گے نبی نے چوم کے گردن رہی سے کہا اکثر پھر بچے نہ گھبرانا کہ چلنا اس پہ خرجر کیا وعدہ جو بچپن میں اسے ایسے نبھایا ہے حسین ابن علی نے کربلا میں گھر لٹایا ہے حسین ابن علی نے کربلا میں گھر لٹایا ہے حسین ابن علی نے کربلا میں سر کٹایا ہے میرے حسین سلام میرے حسین سلام میرے حسین سلام میرے حسین سلام حسین ابن علی نے کربلا میں گھر لٹایا ہے خدا کو بھی نبی کے لاڈلوں سے پیار تھا اتنا کہ ان کے واسطے کپڑوں کا جوڑا خل سے بھیجا وہ شہزادے ہیں جن کی والدہ خاتون جنت گئے امیر المؤمنی والد شہن شاہ ولایت گئے کہ نانا رحمت عالم کا پیارا ساتھ جب چھوٹا حسین ابن علی کا قابلہ جب کربلایا یہ دن تھا دو بو حسین ابن علی نے کربلا میں گھر لٹایا ہے حسین ابن علی نے کربلا میں گھر لٹایا ہے حسین ابن علی نے کربلا میں سر کٹایا ہے میرے حسین سلام میرے حسین سلام میرے حسین سلام میرے حسین سلام حسین ابن علی نے کربلا میں گھر لٹایا ہے ہوئی تھی کربلا میں مستغفر پھر ان کی مہمانی کے پینے کے لیے ملتا نہ تھا ایک بوند بھی پانی یزیدی فوج کے تو ہر طرف لشکر کے لشکر تھے حسین ابن علی کے ساتھ بس پیاسے بغتر تھے کٹے عباس کے بازو مگر پانی نہیں آیا حسین صبر کو دیکھا تو خود پانی بھی تھر آیا بہت ہی سخت گرمی تھی کہ سب سوکھی زبانیں تھی کہ سوکھی زبانوں پر باغ جاری ازانیں تھی وہ تپتی ریت پر سجدے میں سب نے سر جھکایا گیا حسین ابن علی نے کربلا میں گھر لٹایا ہے حسین ابن علی نے کربلا میں گھر لٹایا ہے حسین ابن علی نے کربلا میں سر کٹایا ہے میرے حسین سلام میرے حسین سلام میرے حسین سلام میرے حسین سلام حسین ابن علی نے کربلا میں گھر لٹایا ہے یہ دن تھا دس محرم کا کہ جب خیمے بھی اجڑے تھے کہ بکھر کربلا کی خاک پر سب دل کے ٹکڑے تھے اٹھا کر لائے وہ بائی حسین زینب کے لالوں کو سلایا کربلا کی خاک میں انہوں نے حالوں کو بٹھایا پھر انہیں پیاری بے بہن زینب نے گھوڑے پر چل شبیر پھر پیاروں کو اپنے کہہ کر علی کے شیر نے میدان میں دشمن کو للکارا لرس کر رہ گیا لشکر یزید پھر وہاں سارا جو آیا سامنے تو خاک میں اس کو ملایا حسین ابن علی نے کربلا میں گھر لٹایا ہے حسین ابن علی نے کربلا میں گھر لٹایا ہے حسین ابن علی نے کربلا میں سر کٹایا ہے میرے حسین سلام میرے حسین سلام میرے حسین سلام میرے حسین سلام حسین ابن علی نے کربلا میں گھر لٹایا ہے علی کے شیر کی شمشیر یہ چلتی اگر رہتی حقیقت ہے یزیدی فوج پھر مشکل سے ہی بچتی انو کے حیدری شمشیر کے جوغر نظر آتے یقیناً ہر طرف پھر دشمنوں کے سر نظر آتے ہوا احساس کے آیا شہادت کا اب لمگا کیا تیروں کی بچاروں میں یوں شبیر نے سجدہ وہاں ایک آخری سجدے میں سروں نے کا جدا دیکھا یہ سر میدان میں بھی سب نے نیزے پر اٹھا دیکھا کہ نے زیب حسین ابن علی نے کربلا میں گھر لٹایا ہے حسین ابن علی نے کربلا میں گھر لٹایا ہے حسین ابن علی نے کربلا میں سر کٹایا ہے میرے حسین سلام میرے حسین سلام قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے حسین